حضرت عمر بن غیلان ثقافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا میری تصدیق کی اور اس نے دل سے جان لیا کہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ تیری طرف سے حق ہے تو اسے کم مال اور اولاد دے اور اسے اپنی ملاقات کی محبت نصیب فرما اور اسے جلدی موت عطا فرما اور جو مجھ پر ایمان نہ لایا میری تصدیق نہ کی اور یہ یقین نہ کیا کہ میں جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ تیری طرف سے حق ہے اس کو بہت مال اور اولاد دے اور اس کی عمر طویل فرما دے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تینتیس